پھر نو نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میرے پروردگار میں نے اپنی قوم کو رات دن حق کی دعوت دی ہے